حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جب نیک شخص چارپائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو مجھے جلدی لے چلو اور جب برا آدمی چارپائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے افسوس مجھے کہاں لے جا رہے ہو سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو نو